حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے میں بیمار تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا پانی مجھ پر ڈالا یا فرمایا کہ اس پر یہ پانی ڈال دو اس سے مجھے ہوش آ گیا میں نے عرض کیا میں تو کلالہ ہوں جس کے والد اور اولاد نہ ہو میرے ترکے میں تقسیم کیسے ہوگی اس پر میراث کی آیت نازل ہوئی صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چھہتر